بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں اپنے ان ساتھیوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جو دعوت کے کام میں مشغول ہیں اور ایک ٹیپ کی شکل میں اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں قرآن حدیث کے مطالعے سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دعوت کے کام میں ایک کام کو کرنا ہوتا ہے اور دوسرے کام کو چھوڑنا ہوتا ہے اگر دوسرے کام کو چھوڑ نہ جائے تو جو کرنا ہے وہ کام اچھی طرح سے انجام نہیں پا سکتا قرآن میں آپ دیکھیے مدثر میں جہاں حکم دیا گیا ہے دعوت کا وہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ رز فاجر رز کو چھوڑ دو رز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بت پرستی کو چھوڑ دو یہ ایک شدید لفظ ہے لفظ روز کے معنی ہوتے ہیں گندگی گندگی کو چھوڑ دو تو گندگی یہ ایک شدید لفظ ہے اصل چیز یہ ہے کہ دعوت کے کام میں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ بہت سے ایشوز جو دعوت کے کام سے ریلیونٹ نہیں ہیں اس کو چھوڑنا ایسا ہوتا ہے کہ دائی کے سامنے کچھ باتیں آتی ہیں اس وجہ کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے یہ بھی ایک جسٹس کی بات ہے اس میں وہ انوالو ہو جاتا ہے اس لیے کو رولز کہا گیا یہ ضروری نہیں کہ وہ جو کام ہے وہ اصلاً ہی غلط ہو بلکہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ ایک بے فائدہ کام ہوتا ہے بس رسول اللہ علیہ وسلم مکی دور میں اگر کعبہ کے بتوں کو توڑتے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے کعبہ کے پریمیش سے تو نتیجہ کچھ نہ ملتا صرف ایک جھگڑا کھڑا ہو جاتا تو اگرچہ یہ ایک ایک صحیح کام تھا یعنی کعبہ کے مقدس پیمس میں اگر بت رکھ دیے جائے تو ایک صحیح کام ہے کہ اس کو نکالا جائے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ کام صحیح نہیں تھا کیونکہ لڑائی چھڑ جاتی اور دعوت کا رک جاتا جیسے مسلمانوں کے بار بار آپ سنتے ہو کہ کہیں مسجد میں کوئی بتوں کی تصویر رکھ دی گئی اس کو بھڑک اٹھے یہ مشہور ہوگا کہ بت کے مسجد میں خدیل پھینک دیا گیا اس پر تو اس طرح کی باتیں جو پیش آتی رہتی ہیں تو کو بھڑکنا یہی رلج ہے ان چیزوں کو بیوٹیفل طریقے سے مینج کرنا چاہیے اوارڈ کرنا چاہیے تاکہ اصل جو کام ہے دعوت کا وہ نان اسٹاپ طور پر جاری رہے انڈیا میں آپ دیکھیے کہ مسلمان بار بار ایسی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں جس سے دائیں مدو کا تعلق خراب ہوتا ہے تو آپ کو جو کام کرنا ہے دعوت کا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچائیں یعنی آپ کو خود تو اس میں ظاہر ہے کہ مشغول نہیں ہونا ہے لیکن مسلمانوں کو بھی آپ کو ٹرینڈ کرنا ہے کیونکہ اگر مسلمان اس کو رشتے رہیں تو دعوت کا ماحول بگڑے گا جس کی وجہ سے آپ کا کام بھی متاثر ہوگا تو کیونکہ ہم بھی مسلم کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں تو ہمیں اس کا نتیجہ ہمارے اسمبلی بھی آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ضروری کام ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز سے بچایا جائے جس کو قرآن رز کہا گیا ہے یعنی ایسی ایکٹیویٹیز جو خواب بظاہر صحیح ہوں لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ اس کے مسائل پیدا کرتی ہوں اس کو روک ہے یہ بہت ضروری ہے ورنہ جو مسائل پیدا ہوں گے وہ سب کے لیے پوری مسلم کمپنی کے لیے ہوں گے اور ہمارے لیے بھی ہوں گے اب جیسے آج کل دیکھیے مسئلہ چھڑا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا انہوں نے الیکشن کیمپین کے زمانے میں امریکہ کے مسلمان کے خلاف کچھ کہہ دیا اب ساری دنیا کے مسلمان نگیٹو ہو رہے اس کا چرچا ہو رہا ہے تو ہمارے دعوتی کام ہے وہ بھی متاثر ہوگا خام براہ راست اس میں انوالو نہ ہوں تمام مسلمانوں کو ٹرین کرنا پڑے گا جیسے ایک بہت اچھا قصہ پونا کا ہے پونا میں گنیش چترتھی کا جلوس نکلتا ہے اسی کے ساتھ وہاں میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے تو ایک سال وہاں ایسا ہوا کہ دونوں کی تاریخیں ایک ہو گئیں یعنی اسی دن دونوں جلوس سے گڑے والے تھے تو تقریباً یقینی تھا کہ کلیش ہوگا فساد ہوگا اور ماحول خراب ہوگا تمہارے کچھ ساتھی ماں کے نوجوان سے ملے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ آسرم نے ایک بار ایسا کیا تھا کہ ایک فوجی دستہ آ رہا تھا سامنے سے تو آپ نے رستہ بدل دیا تاکہ ٹکراؤ نہ ہو تو آپ لوگ تاریخ بدل دیجیے یعنی جس دن گریش چترتھی کا جلوس نکلنے والا ہو اس دن آپ مراج نب کا جلوس نہ نکالیے تو وہ لوگ راضی ہو گئے ایک دن جلوس نکلا گنیش چترتھی کا دوسرے دن نکلا مراج نبی کا اس طرح سے دور میں کلیش نہیں ہوا اگر کیش ہوتا تو آپ لوگ جو دعوتی کام کر رہے تھے وہ دوسرے ہوتا تو یاد رکھیے ہمیں خود ایسا کام تو نہیں کرنا ہے لیکن حتی الامکان ہمیں اس کی نظر رکھنی ہے کہ مسلمان ایسے کام نہ کریں اس سے دعوت کا ماحول خراب ہوتا ہے اور دعوت کا ماحول نان اسٹاپ پر چلنا ممکن نہیں رہتا تو دعوت کا کام ٹو پوائنٹ فارمولا ہے یعنی توحید کا مثبت پیغام لوگوں کو دینا اور ساتھ ساتھ ماحول کو نگیٹو بننے سے بچانا مال ماحول کو نارمل بنائے رکھنا تو مال ماحول کو نارمل ہم بنائے رکھیں گے تو ہمارا کام دعوت کا جو ہے وہ نارمل طریقے سے چلتا رہے گا اس کے علاوہ مسلمانوں میں جو ایکٹیویٹیز ہیں مثلا ایجوکیشن وہ بھی اچھے طریقے سے چلتا رہے گا تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھی انٹریکشن خوب کریں دوسروں سے دوسروں سے ڈسکس کریں ڈائلاگ کریں اس کا مقصد ڈبیٹ نہ ہو بلکہ میوچل لرننگ ہو یعنی سیکھنا ہو کچھ آپ ان سے سیکھیں کچھ وہ آپ سے سیکھیں مثبت انداز میں تو دعوت کے کام میں ہمیں کچھ مزید ایکٹیویٹیز کو بڑھانا چاہیے اس سے دعوت کے کام میں ترقی ہوگی دعوت کے کاموں کو محدود رکھیں اسے لٹریچر تقسیم کرنا بس تو یہ کام زیادہ آگے نہیں بڑھے گا لٹریچر کو پڑھانا تو ضرور ایک کام ہے رسالہ منتھلی کو پڑھانا ضرور ایک کام ہے قرآن کا ڈسٹریبیوٹ کرنا ضرور ایک کام ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جن لوگوں کے درمیان ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات مثبت بنے رہیں ماحول خراب نہ ہونے پائے آپ یعنی آپ کا نشانہ تو یقیناً دعوتی ہوگا ایک ہی نشانہ آپ کا جو نشانہ ہوگا وہ صرف دعوت ہوگا اس کو شکر نہیں لیکن آپ کو باہر لائق ماحول پہ کام کرنا ہے ماحول اگر نارمل ہو تو کام بھی اسموتھ طرف چلے گا ماحول میں اگر بگاڑا جائے تو کام نارمل طور پر نہیں چل سکتا تو آپ کو اپنے مثبت کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر رکھنا چاہیے کہ ماحول ماحول میں جو ہے جو معدل حالات ہیں وہ باقر ہیں وہ باقر ہیں تو ہر جگہ کے حالات کے لحاظ سے مختلف صورتیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھی جہاں ہیں وہاں کے لحاظ سے انہیں سوچنا چاہیے اور اس پر بچا کرنا چاہیے جیسے حالات ہوں آپ کے اس کے لحاظ سے آپ کو پلان بنانا چاہیے تو فوکس تو آپ کا بلڈ شوگر رہے گا دعوت پر لیکن دعوت کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے کچھ اور بھی آپ کو سوچنا ہوگا جیسے میں نے مثال دی ان ساتھیوں کو جو جنہوں نے تاریخ بدلوائی تو تاریخ نہ بدلواتے تو ماحول خراب ہوتا پتہ نہیں دن تک اس کا اثر ہوتا لیکن ماحول نہیں بگڑا تو دعوت تو کام جاری رہا اس طرح سے آپ جب سوچیں گے اور دوسرے سے اس پہ ڈسکس کریں گے تو اس سے آپ کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے نئے نئے پلان سمجھ میں آئیں گے خود دعوت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے نئی نئی صورتیں سامنے آئیں گی سمجھتا ہوں کہ دعوت کو صرف اناؤنسمنٹ کے سینس میں نہیں لانا چاہیے اعلان کے سینس میں نہیں لانا چاہیے کہ اعلان کر دیا تو ہوگا نہیں دعوت کا کام ایک مدل ماحول چاہتا ہے بودل ماحول بودل تعلقات بودل فضا یہ بھی ضروری ہے تو اس پہلو سے بھی آپ کو الرٹ رہنا چاہیے آپ کو سوچنا چاہیے آپ کو اس کے مطابق پلان کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے دعوت کا کام کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے دعا کا مطلب ہے کہ دعوت کے کام میں آپ اللہ کی نصرت زیادہ زیادہ طلب کر رہے ہیں اور یہ واضح ہے کہ دعوت کا کام اللہ کی نصرت کے بغیر مؤثر طور پر نہیں ہو سکتا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ زیادہ مصر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ